مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراہیم خلیل اللہ وقال وقان موسا کلیم اللہ وقان عیسا روح اللہ و ان حبیب اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شریف پر لی اللہ صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم دنیا میں ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی پیشوا اور رہبر ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا لو تو اس کا رہبر آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا اگر سکھوں کے مذہب کو اٹھا لو تو اس کا بانی مبانی گرو نانک ملے گی اور اگر آپ مذہب ہندویت کو اٹھا لو تو اس صورت میں آپ کو رام اور سیتا اور ارجن اور فلاں اور فلاں ملیں گے مذہب عیسائیت کو اٹھا لو تو اس صورت میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ملیں گے مذہب یہودیت کو اٹھا لو تو آپ کو ان کا رہبر اور پیشوا حضرت موسا علیہ نبی علیہ السلاۃ وسلام ملیں گے اگر مذہب جین کو اٹھا لو تو اس کا پیشوا آپ کو مہاویر ملے گا بہرحال دنیا میں جتنے مذہب ہیں چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ غیر آسمانی ہو چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو لیکن اس کا کوئی نہ کوئی پیشوا ضرور ہوتا ہے اس پیشوا کی باتوں کو لے کر ان کے ماننے والے چلتے ہیں جو اپنا بڑا ہوتا ہے جو اپنا پیشوا ہوتا ہے جو اپنا رہبر ہوتا ہے اس کی باتوں کو لے کر ان کے ماننے والے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر انہی کے نام کی طرف کتابیں منسوب ہو جاتی ہے اسی لیے تورات کی نسبت حضرت موسا علیہ صلاط وسلام کی طرف اور انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ صلاط وسلام کی طرف اور اسی طرح دنیا کے وہ باطل مذہب جن کو ہم دنیا میں پڑھتے رہتے ہیں ان کے ان کی کتابوں کی نسبت انہی کے پیشواؤں کی طرف ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک پیشوا ایک رہبر مسلمانوں کو عطا فرمایا مسلمانوں کا رہبر مسلمانوں کا پیشوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہوں صرف مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہے ساری دنیا کا رہبر محمد الرسول اللہ ہے ساری دنیا کا رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرب کا ہو یا عجم کا ہو کالے کا ہو یا گورے کا ہو اور دنیا کا آخری کونا کیوں نہ ہو وہ ایمان لاوے یا ایمان نہ لاوے سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ خاتم النبیین ہے اور آپ کی نبوت پر اللہ نے مہر نبوت لگا دیا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور آپ کی زبان سے اعلان کروا دیا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی میں آخری نبی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی نبی نہیں آ سکتا اب جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعوی کریں گے وہ جوتے ہوں گے وہ سب جوتے ہوں گے اب کوئی نبی آ نہیں سکتا یہ ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر ہم جیتے ہیں اور اسی عقیدے پر ہم مرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے پھر آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اعتبار سے بھی عام بنایا اور زمان کے اعتبار سے بھی عام بنایا زمین زمان زمین کا مطلب دنیا کا جو کونا ہوگا جہاں ہم پہنچے ہو جہاں ہم نہ پہنچے ہو ایسی زمین جہاں تک کوئی نہیں جانتا لیکن وہاں بھی محمد الرسول اللہ ہی کی نبوت ہوگی زمانے کے اعتبار سے فرمایا زمانے کے اعتبار سے قیامت تک جتنے دور آتے جائیں گے چاہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہو آج سے تیرہ سو سال پہلے ہو آج سے بارہ سو سال پہلے ہو آج سے ہزار سال پہلے ہو آج سے پانچ سو سال پہلے ہو آج کا زمانہ آج کے بعد کا زمانہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس وقت تیرہ سو چونتیس میں ہم چل رہے ہیں پھر پینتیس اور چھتیس اور نہ معلوم کتنا زمانہ آنے والا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں یہ دنیا اللہ کب تک رکھنے والا ہے ہمیں کچھ علم نہیں اللہ اس دنیا کو کب تک رکھنے والا ہے لیکن جب تک قیامت آئے گی وہاں تک اگر نبوت کسی کی چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے علامہ سیوتی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں بہت بڑے محدث انہوں نے لکھا ہے کہ امت کی تین قسمیں ہیں امت کی تین قسمیں ایک امت دعوت ایک امت ایجابت اور ایک امت تقوا امت دعوت وہ امت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ابھی ایمان نہیں لائی چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو وہ یہودیت کو مانتے ہو وہ عیسائیت کو مانتے ہو وہ وہ جو ہے اور مذاہب کو جو دنیا کے مذاہب ہیں کسی بھی مذہب کو مانتے ہو لیکن وہ ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس امت کو امت دعوت کہا جائے گا امت دعوت کا معنی ان کو دعوت دینا ہے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے یہ بھی نبی ہی کی امت ہے ایک امت اجابت اجابت کا معنی قبول کر لینا امت اجابت اللہ کے نبی کی وہ امت ہے جنہوں نے نبی کے کلمے کو قبول کر لیا یہ بھی امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک تیسری امت ہے امت تقوا امت تقوا وہ ہے کہ جنہوں نے صرف نبی کو قبول نہیں کیا بلکہ نبی کی باتوں پر عمل کیا یہ امت تقوا ہے جو اولیاء اللہ ہے جو صالحین ہے جو مومنین ہے جو متقین ہے جو جو نبی علیہ السلاۃ وسلام کی مبارک شریعت پر چلنے والے ہیں یہ نبی کی امت اور امت تقوا ہے ایک اور بات سن لیں حضرت محدثین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہمارے آقا کو بہت معجزات ملے بہت معجزات کنکریوں کا سلام کرنا جانوروں کا سلام کرنا اونتنی کا گفتگو کرنا بولنا ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں اور فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمالی کرتا ہوں ہمالی مارکیٹ میں سامان اٹھا کر یہاں سے وہاں پہنچاتا ہوں میری اوتنی پر ڈال کر کبھی کبھی رات تک میں کام کرتا رہتا ہوں بہت دیر تک رات میں رات آتا ہوں عشاء کی نماز میری باقی ہوتی ہے کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی ہے اور میری اتنی رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد چلانا شروع کرتی ہے شور کرتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے اس زمانے میں اتنے مکان بڑے بڑے تھوڑے ہی ہوتے تھے کہ بیڈ روم سلیپنگ روم فلا فلا روم روم یہ ہمارا مکان کیا ہے ایک بہت بڑا بنگلہ ہوتا ہے صحابہ کے مکان چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ادھر اونٹ باندھتے تھے حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بخاری شریف میں میرے ذہن سے اس وقت ان کا نام نکل گیا رواج میں آتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور اچانک گھوڑا اچھلنے لگا وہی بندہ ہوا تھا گھوڑا اچھلنے لگا انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا پھر قرآن شروع کیا پڑھنا رات میں گھوڑا پھر اچھلنے لگا اور مچلنے لگا حضرت نے قرآن بند کر دیا یہ سوچ کر کہ گھوڑا اچھلتے اچھلتے کہیں میرا بچہ سویا ہے اس پر پاؤں نہ رکھ دے اس لیے قرآن کو بند کر دیا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا تذکرہ فرمایا حضرت نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے تو فرشتے تمہاری ملاقات کر لیتے فرمایا اس کو دیکھ کر وہ گھوڑا بچر رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ گھوڑا جو ہے اس کو ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ سکینت تھی جو اللہ کی طرف سے اتر رہی تھی ان کو دیکھ کر وہ گھوڑا مچر رہا تھا اللہ ہمارے جوانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جوانوں کی زندگیوں سے قرآن نکل گیا اب سوائے رمضان کے قرآن نہیں اٹھاتے قرآن زندگی برے تو کچھ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں روزانہ یاسین پڑھ رہے ہیں روزانہ آدھا پارا پڑھ رہے ہیں روزانہ پاؤ پارا پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے جوانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا میرے پیاروں میرے میرے جوان بھائیوں قرآن کریم کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو پاؤ پارا پڑھو آدھا پارا پڑھو یاسین شریف پڑھو قرآن وہ کتاب ہے وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی بدولت اللہ ہمارے مکانوں میں رحمت اتارتا ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے روایتوں میں نہیں پڑا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ سورہ ملک کی رات میں تلاوت کرے گا کتنی بڑی فضیلت کتنی بڑی فضیلت فرمایا میرے نبی نے ایک تو اس کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا اور دوسرا قبر میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لے گی سورہ ملک دو رکو کی صورت انتیسویں پارے کے پہلے جہاں شروع ہوتی ہے دو رکو کی صورت کتنی دیر لگتی ہے میرا جوان موبائل پر فلم دیکھتا رہتا ہے میرا جوان گندی تصویریں دیکھتا رہتا ہے اس کے بجائے کاش یہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا ہوتا قیامت کے دن اللہ ان کانوں سے متعلق پوچھے گا میں نے کان گائن سننے نہیں دیے تھے میں نے تو کان میرے دین کی باتیں سننے دی اللہ ان آنکھوں سے متعلق مجھے سوال کرے گا میں نے تو یہ آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ تو کابت اللہ کو دیکھتا تاکہ تو مسجد نبوی کو دیکھتا تاکہ تو قرآن کو دیکھتا تاکہ تو تیرے ضعیب ماں باپ کو دیکھتا تاکہ تو اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ شفقت اور نگاہ محبت کرتا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے اسی کی بدولت میری زندگی ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی تاکہ تم اپنے ماں باپ کو دیکھتے تم کابت اللہ کو دیکھتے تم اللہ کے گھروں کو دیکھتے تم قرآن کریم کو دیکھتے تم نے اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کیا روایتوں میں آتا ہے تانبا پگلا کر اس کی آنکھوں کا سرما بنا کر ڈالا جائے گا اللہ محفظنا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے وہ ذات گرامی ہے رب کریم نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے جس کی زندگی پڑھنے سے عجیب عجیب نمونے ہمارے سامنے کھلتے ہیں دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر انسان جو فالو کرتا ہے پیچھے چلتا ہے اپنے بڑے کے اور کوئی نہ کوئی کتاب اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین یہ ہمارے نبی علیہ السلاۃ وسلام وہ ذات گرامی وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں عرب ہو یا عجم ہو کالے ہو یا گورے ہو سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا فرمایا ایک امت دعوت وہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے لیکن وہ بھی نبی کی امت ایک امت اجابت جنہوں نے کلمے کو قبول کر لیا وہ بھی نبی کی امت ایک امت تقوا امت تقوا وہ امت ہے کہ جو صرف قبول نہیں کیا بلکہ تقوا اختیار کیا اللہ کے نبی کے بہت سارے معجزات اس پر کتابیں لکھی گئی جانوروں نے بات کی جانوروں نے بات کی اتنی کا مالک آیا فرمایا میں رسول اللہ میں دیر سے آتا ہوں کبھی کبھی تھک کر چور ہوتا ہوں سو جاتا ہوں رات میں میری اتنی چلاتی ہے مجھے سونے نہیں دیتی مجھے سونے نہیں دیتی میں اپنے اتنی کی شکایت لے کر آیا ہوں حضرت نے فرمایا جاؤ اتنی کو لے کر آؤ اتنی کو لے کر آؤ اللہ کے حبیب کے پاس وہ اتنی کو لے کر آئے اللہ کے حبیب نے اس کے مالک کے جملے اونتنی کے سامنے کہے کہ تیرا مالک تیری یہ شکایتیں کر رہا ہے اللہ نے اونتنی کو بولنے کی طاقت دی وہ وہ اونٹنی بولنے لگی کیا بولی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم مالی کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور میری پشت پر مزدوری کرتے ہیں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں یہ کبھی کبھی تھک کر چور ہوتے ہیں میں بھی تھکی ہوئی یہ بھی تھکے ہوئے کبھی کبھی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے ان کی عشاء کی نماز یہ سوچ کر وہ تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں میں بعد میں اٹھ کر پڑھوں گا میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا یہ سوچ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اتنی کہہ رہی ہے کہ میرا مالک سو جاتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے نیند بڑی گہری آ جاتی ہے رات کا ایک حصہ جب گزرتا ہے مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرا مالک کہیں صبح تک سوتا نہ رہے اور عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے اس لیے میں چلانا شروع کرتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے سوال نہ کر لے اتنی نے گفتگو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں نے اللہ کے حبیب سے گفتگو کی بے شمار معجزات بے شمار کنکریوں کا سلام کرنا مشکا شریف میں روایت ہے آقا کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ رسول راوی حدیث ہے وہ بیان فرماتے ہیں آقا کو قضائے حاجت اور استنجا کی ضرورت پڑی پردے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا درخت بہت دور تھا حضرت نے فرمایا ابو ہریرا اس درخت کے پاس جاؤ اور اس درخت کی تہنی پکڑو اور تہنی پکڑ کر یوں کہو اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے وہ درخت زمین پھارتا ہوا چلنے لگا چلنے لگا ابو ہریرا فرماتے ہیں میں اس کو اس طرح لے کر آیا جیسے مالک پالتو بکری کو لے کر آتا ہے اللہ کے حبیب نے اس کی آر میں پیچھے اس کے قضائے حاجت فرمائے اور قضائے حاجت فرمانے کے بعد اس سے کہا کہ جب واپس اپنی جگہ چلا جا وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا اب وہ فرماتے فرماتے جس جگہ سے آیا تھا اسی جگہ وہ پہنچا نہ ایک آگے ہوا نہ ایک پیچھے ہوا یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک معجزہ بہت سنا بہت سنا بہت سنا اور وہ معجزہ کیا ہے اہل مکہ نے جب آپ سے سوال فرمایا کیا سوال کیا اے محمد اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب جمع ہے رات میں آپ نے یوں چاند کو اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا خود ہندوستان کے اندر بھوپال میں ایک راجا تھا جس کو راجا بھوج کہا جاتا ہے بھوج بھوپال میں وہ راجا تھا وہ رات میں اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا باہر بیٹھا ہوا تھا اس نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے اس نے یہ کہا کہ یقیناً دنیا میں کوئی آدمی ہے یا دنیا میں کوئی کوئی روسی منی پیدا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہوا اس نے چاروں طرف انکوائری کی اس زمانے کے جوتیش سے اس نے دکھلوایا کہ بلا یہ کیا مسئلہ ہے تو جوتیشیوں نے یوں بتایا کہ ادھر کی طرف یعنی مکے کی طرف جو ہے وہ کوئی آدمی آدمی ہے اور وہ روسی منی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس وقت کے راجہ بھوج نے ہندوستان کے اندر سے تحقیق کے لیے ایک وقت بھیجا تھا عرب کے اندر اور وہ تلاش کرتے کرتے مکے پہنچے تھے تاریخ فرشتہ میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے وہاں پہنچے اور ہندوستان کی کچھ چیزیں اللہ کے نبی کی خدمت میں جیسے ہندوستان میں ہلدی ہوتی تھی وہ ہلدی ہدیے میں لے گئے اور بھی کچھ چیزیں ہدیے میں لے گئے اور اللہ کے حبیب کے پاس جا کر ساری باتوں کو معلوم کیا اور واپس آئے اور آ کر بادشاہ کو بتایا کہ واقع وہ سچا روسی منی ہے اور وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے کہ پوری کائنات کا پالن ہار ایک ہے پوری دنیا کا چلانے والا ایک ہے ہر انسان کے پیچھے اسی ذات کی طاقت ہے وہ پوری تقریر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ تقریر کو لے کر آئے اور بادشاہ کے سامنے بیان کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی نے بطور معجزہ کے یوں فرمایا تھا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہ مسلمان ہوگا اور تم اس کو کہہ دینا کہ میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں یہ راجا بھوج کا نام عبداللہ اللہ رکھوایا تھا اور آج بھی اس کی قبر بھوپال کے اندر کہیں موجود ہے جو بتانے والے بتا رہے ہیں بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ معجزہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو وہیں پر نبی کا یہ بھی معجزہ ہے جہاں وہ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے وہیں پر اس نبی کا معجزہ یہ بھی ہے کہ توتے ہوئے دلوں کو جوڑ بھی سکتا ہے یہ بھی اس نبی کا معجزہ ہے اس نبی نے توتے ہوئے دلوں کو جوڑا مدینے کے اندر جب میرا نبی پہنچا ہے تو اس موقع پر مدینے کے انسار بکھرے ہوئے تھے اوس اور خزرت لڑ رہے تھے کتنے سالوں سے لڑ رہے تھے ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال نہیں ایک سو بیس سال سے لڑ رہے تھے ایک سو بیس سال سے انسار جن کو نبی نے انسار کا لقب دیا وہ لڑ رہے تھے اور لڑائی کیسی تھی باپ مرا تو بیٹے کو وسیعت کر کے جاتا مجھے فلاں نے مارا ہے تو بدلہ لے لینا ادھر وہ مرا تو اپنے بیٹے کو وسیعت کر کے جاتا مجھے اس نے مارا ہے تو بدلہ لے لینا تسلسل تھا اور لڑائی کس پر تھی کس پر لڑائی تھی ایک سو بیس سال پہلے اس زمانے میں پانی کے گھات ہوتے تھے وہاں پانی پلانے جاتے تھے جانوروں کو لائن میں کھڑے رکھتے تھے ایک آدمی نے اپنا اونٹ جو بعد میں نمبر تھا اس کو آگے لے جا کر پانی پلا دیا اور دو چار سے آگے چلا گیا بس اسی میں لڑائی شروع ہو گئی صرف پانی پلانے کا جھگڑا ایک سو بیس سال تک چلتا رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور آنے کے بعد حضرات انصار کے درمیان محبت اور پیار پیدا کر دیا اسی لیے قرآن کہتا ہے فبیما رحمت من اللہ لن تلہم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فبیما اللہ لن تلو قرآن بڑا ایک نرالا سبب دے رہا ہے میں آپ کو اشارہ کر دوں مجھے اس وقت اس کی طرف نہیں جانا ہے میں اشارہ کر دوں اس کی طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں تین چیزیں دشمنیاں پیدا کرنے والی ہے تین چیزیں نفرتیں پیدا کرنے والی ہے تین چیزیں بغض پیدا کرنے والی ہے خوب غور سے ان چیزوں کو یاد کر کے لے جاؤ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین کثیرا من الظن الظن ان بعض فرمایا بدگمان نہ بنو کسی کی طرف سے دو آدمی بات کر رہے ہیں یہ نہ سوچو میری ہی بات کر رہے ہیں تین آدمی بات کر رہے ہیں یہ نہ سوچو میری ہی بات کر رہے ہیں فرمایا بدگمانی دشمنی پیدا کر دے گی دشمنی کیوں پیدا ہوتی ہے میں جب آپ سے بدگمان مجھے میرے دل میں آپ کی دشمنی آ گئی میں آپ سے دور ہوا آپ مجھ سے دور ہوئے اللہ نے فرمایا محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تین کاموں کو چھوڑ دو اد ان قائم نہ کرو قائم نہ کرو اور دوسرا کام فرمایا جس سے دشمنی اور نفرتیں پیدا ہوتی ہے فرمایا ولا تجسسو جاسوسی نہ کرو جاسوسی سے بدغمانی پیدا ہوگی میں نے آپ کے متعلق جاسوسی کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ نقل کرنے والا مجھے بیان کرنے والا آپ کی بات کو اتنی لمبی کر کے بیان کر کرے گا نتیجتاً میں تم سے بدزن تم مجھ سے بدزن دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی ترار پیدا ہو گئی بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا دشمنی کی پاتیشن بڑھتی چلی گئی فرمایا بلا تجسسو تیسری چیز ولا یب تب بازا اور فرمایا آپس میں گیبت نہ کرنا یہ بھی دشمنی کو پیدا کرنے والی چیز ہے میں نے تمہاری برائی کی تمہیں پتا چلا تم نے میری برائی کی میں نے ایک برائی کی تم نے دو برائی کی تم نے دو برائی کی میں نے تین برائی کی میں نے تین کی آپ نے چار کی نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمنیاں بڑھتی چلی جائے گی قرآن ان تین چیزوں کو بیان کر کے کہہ رہا ہے یہ تینوں چیزیں نفرتوں کو پیدا کرنے والی ہے دشمنیاں پیدا کرنے والی ہے اداوت پیدا کرنے والی ہے بغاوت پیدا کرنے والی ہے دوریاں پیدا کرنے والی ہے ارے ایک بیوی کے بات میں بھی اگر شوہر بدزن ہوتا ہے چند دنوں میں طلاق دے دیتا ہے اور ایک بیوی شوہر سے بدزن ہو جاتی ہے چند دنوں میں طلاق مانگ لیتی ہے ایک شوہر بیوی کی جاسوسی کرتا ہے وہ بیوی رہنے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتی ایک شوہر بیوی کی برائی کرتا اور گیبت کرتا ہے وہ بیوی کبھی نہیں رہتی ایک میری محبوبہ نہیں رہ سکتی ہے تو بلا دنیا کے اندر میرا بھائی میری گیبت کے بعد میرا دوست کیسے رہ سکتا ہے قرآن بہت بہت گہری گہری بات کر رہا ہے مجھے اس وقت اس پر بات نہیں کرنا ہے ورنہ میں اسی مضمون کو بہت تفصیل سے کھولتا آج امت میں جو دشمنیاں پیدا ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تین چیزوں میں امت مبتلا ہو گئی بدگمانیاں قائم کر رہی ہے جاسوسیاں کر رہی ہے اور تیسرے نمبر پر ایک دوسرے کی گیبت کر رہی ہے ان تینوں چیزوں سے اور گیبت کا کتنا کتنا بڑا بڑا قرآن قرآن کریم کریم کے اندر میں میں صرف اشارہ ایک صورت ہے آپ روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں الفا انها عليهم موصدا فی عمد ممددا بڑی ہلاکت ہے ہو کرنے والوں کے لیے اور لو کرنے والوں کے لیے ہومزا کرنے والا کون ہے فرمایا گیبت کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے گیبت کرنے والوں کے لیے لومزہ اور تانا دینے والوں کے لیے تانا دینا کسی نے کسی کو میں نے لکما کھلایا اور اس نے میرا کام نہیں کیا میں نے اس کو تانا دیا ہائے ہائے میرے نبی نے کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی میرے نبی نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی کسی کی ٹوپی نہیں اچھالی کسی کو ذلیل نہیں کیا آپ کی آپ کے بیان میں منافق بھی ہوتی تھی پوچھیے علماء سے منافق بھی بیٹھتے تھے مکے کے بیان میں تو مشرقین کا بیٹھنا بھی ثابت ہے کہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ مکی زندگی میں حضرت نے سورہ نجم تلاوت کی اس میں مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور مشرقین نے بھی سجدہ کیا مشرقین بھی آپ کے بیان میں ہوتے تھے مدینے میں منافقین بھی ہوتے تھے یہود بھی ہوتے تھے لیکن میرے آقا نے کبھی منافقوں کو بھی تانا نہیں دیا تانا دینا میرے نبی کی زندگی میں تھا ہی نہیں میرا نبی تو اتنا شرمیلا تھا ہائے ہائے ہم اس کی کیا سیرت بیان کریں اس کی سیرت تو بیان ہو ہی نہیں سکتا ہم اس کی کیا سیرت بیان اتنا شرمیلا تھا حیا والا تھا میرا نبی روایتوں میں آپ کی حیا کو راوی کیسے بیان کرتا ہے فرماتے ہیں میرے نبی کی حیا اور میرے نبی کی شرمیلی طبیعت کا عالم یہ تھا کہ جیسے کنواری پردہ نشین باحیا عورت میں جتنا حیا ہوتا ہے اس سے زیادہ حیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی چار صفات کنواری لڑکی میں ویسے بھی حیا زیادہ ہوتی پھر فرمایا پردہ نشین پردہ نشین جب کنواری لڑکی ہے حیا والی پھر پردہ نشین اور بھی حیا پھر خود حیا کی صفت سے متصف باغیا پھر چوتھا یہ کہ عورت چار چار وصفوں کے ساتھ ایک عورت میں جو حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیات میرے نبی علیہ السلام کبھی کبھی غصہ بھی آتا تھا لیکن حضرت کچھ نہیں فرماتے تھے کچھ نہیں فرماتے تھے ایک مرتبہ کسی یہودی سے قرضہ لیا کتاب المغازی بخاری کی روایت قرضہ لیا وقت آ گیا یہودی سے لیا تھا وہ گالیاں دیتا ہوا آیا اور بلال کو یوں کہا بلال سیکرٹری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال سے یوں کہا کہ بلال وقت آ چکا ہے میرے قرض کو واپس کرنے کا اگر تو نے نہیں دیا تو پھر غلام بنے گا تو اور اللہ کے حبیب کو وہ گالیاں دے رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم اس کی خیر بگاڑ دیں یہ کون آپ کو برا بلا کہنے والا وقت پر نہ ملے اور بات حضرت نے بڑا پیارا جملہ قیامت تک بخاری میں محفوظ رہے گا حضرت نے فرمایا دعوه فن لصاحب الحق کے مکال ارے چھوڑ دو اس کو اس لیے کہ اس کا حق باقی ہے اور حق والے کو بولنے کا حق ہوتا ہے اللہ حق والے کو بولنے کا حق ہوتا ہے اور آج تو حق والا بھی بول نہیں سکتا آج امت کا حال یہ ہے کہ حق والا نہیں بول سکتا ہے کہ میرا حق دو میرا قرض دو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور اگر بولنے گیا تو یوں کہتے نہیں دیں گے تو کیا کرے گا اور وہاں ایک یہودی آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور حضرت فرماتے ہیں چھوڑ دو اس کو ان صاحب الحق کے مکال حق والے کو بولنے کا حق ہے اور پھر اس کو سمجھایا اور فرمایا بھائی وقت پر اگر نہ ملے تو آپ جو چاہے کر لیجیے لیکن ابھی تم خاموش ہو جاؤ نبی نے محبت سے اس کو روانہ کر دیا یہ تو بخاری کی روایت ہے معرقین نے لکھا ہے کہ نبی کی خاموشی اس وقت کی اس یہودی کو ایمان میں داخل کر رہی ہے وہ ایمان میں داخل ہو گیا ہاں میرے بھائیوں تقریروں سے ایمان نہیں اخلاق سے ایمان پھیلا ہے اخلاق اخلاق آج ہمارے اخلاق حضور سے بہت دور ہو گئے کچھ عورتیں اللہ کے نبی کے سامنے پکڑ کے لائی گئی ایک عورت کے سر پر دوپتہ نہیں تھا سر کھلا ہوا تھا بال کھلے ہوئے تھے حضرت نے فرمایا اس عورت کے سر پر دوپتہ نہیں ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قیدی عورتیں ہیں اچھا تو قیدی ہے تو کیا ہوا سر تو دھانپنا ہی ہے فرمایا کس قبیلے کی یہ عورتیں فرمایا قبیلے طے کی عورتیں فرمایا اچھا اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری عفت و عصمت والی چادر جس پر فرشتے ناس کرتے تھے تقدس مہار چادر بخاری شریف میں ایک عجیب روایت حضور کی چادر پر ہے ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کو ایک بہترین چادر دی اور فرمایا اللہ کے حبیب اس چادر کی سائٹ کی جو بارڈر ہے نا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے اور میں نے سوچا کہ میرے نبی کو میں ہدیے میں پیش کروں حضرت نے یوں لیا اس کو اور لینے کے بعد اپنے سر پر یوں ڈالا تھوڑی دیر میں ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ مجھے عنایت فرما دیجیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھی بات ہے میں دوسرا رومال اندر سے لے لیتا ہوں حضرت اندر گئے ایک دوسری چادر کو لینے کے لیے اتنے میں صحابہ نے ان سے کہا کہ تو عجیب ہے نبی کو ایک چیز پسند آئی وہ تم نے مانگ لی تو وہ صحابی کا جملہ سنو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے چادر کی ضرورت ہے میں نے اس لیے مانگی کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا تاکہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے ہائے یہ ہیں عفت و عصمت والی چادر نبی علیہ السلام نے عفت و عصمت والے مقدس بدن پہ لگی ہوئی چادر مقدس بدن پر جب آپ کے تقدس کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ نیب کا پانی نکالتے تھے تو صحابہ یوں لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر مس کر دیا کرتے تھے اگر آپ تھوک مبارک نکالتے تھے صحابہ یوں لے لیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر مس کر دیا کرتے تھے بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر ایک صحابی کو ملا اور دوسروں کو نہیں ملا تو وہ ان کے ہاتھ پر سے یوں جھپٹ لیا کرتے تھے کہ میرے نبی کا تقدس معاب تھوک ہمیں بھی نصیب ہو جائے اس ذات اقدس کے بدن سے لگی ہوئی چادر حضرت نے فرمایا اس بچی کے سر پر ڈالو اس قیدی بچی کے سر پر ڈالو صحابہ چیخ اٹھے اے اللہ کے رسول تقدس والی چادر اس کے سر پر نہیں جا سکتی یہ تو کفر میں ڈوبی ہوئی ہے آپ اس کے سر پر یہ تقدس والی چادر ڈالو گے اللہ کے حبیب نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اگر بغیر چادر کے نہیں رہ سکتی ہے تو میری امت کی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے یہ نہیں رہ سکتی ہے یہ میری بیٹی ہے میری امت کی بیٹی میری ارے کہاں ہمارے اخلاق ہم تو اپنوں سے اخلاق سے پیش نہیں آئے پرایوں سے کہاں ہمارے اخلاق ہوں گے میں نے ابھی ایک بیان دیا ہے میں نے کہا کہ دہلی میں جو واقعہ پیش آیا اور ایک لڑکی کی عفت و عصمت لوتی گئی اور ان درندوں نے پھر بس سے اٹھا کر پھینک دیا اور پھر اس کو ہاسپٹل میں لے گئے اور وہاں بھی شفا نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو لے گئے سنگاپور اور وہاں اس نے دم توڑ دیا اگرچہ اس لڑکی سے متعلق جو لکھا گیا ہے اخبار والوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ لڑکی بھی کوئی اتنی پاک دامن نہیں تھی تاہ میں نے اپنے بیان میں ایک جگہ یوں کہا بہت سارے تھے ہمارے ملی جنید صلی وسلم اس بیان میں موجود تھے قریب آٹھ سو سے ہزار غیر مسلم تھے اس مجمے میں ابھی ایک دو ہفتہ پہلے کی میں بات کروں میں نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا کاش کہ ہم ہوتے تو ہم یوں کہتے کہ تمہاری بیٹی یا ہماری بیٹی ہے میرے ملک کی بیٹی میری بیٹی ہے میرا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اسلام والوں کو اپنا سمجھو اور دوسروں کو پرایا سمجھو قطان نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے وہاں تو نبی کی خدمت میں ایک یہودی کا بچہ آتا تھا بخاری شریف کی روایت ہے یہودی کا بچہ آتا تھا اور حضرت کو وضو کراتا تھا اور حضرت اس کے ہاتھوں کے پانی سے وضو فرماتے تھے وہ پانی پلاتا تھا حضرت کو حضرت اس کا پانی پیتے تھے اور وہ آپ کی خدمت میں بار بار آتا تھا حضرت اس سے خدمت لیا کرتے تھے وہ چند دن نہیں آیا اللہ کے نبی اس کے گھر تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ بستر میں پڑا ہوا بیمار ہے نبی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹے بیماری تمہیں زیادہ ہے تم میرا کلمہ پل لو گے تم میرا کلمہ پل لو گے وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو اس کا باپ تو صاحب کتاب ہے نا وہ تورات کا ماننے والا ہے اس کو معلوم تھا کہ ہاں یہی نبی ہے یہ تو انعد اور دشمنی کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے یا ہو کما یا ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے وہ محمد الرسول اللہ کو بھی پہچانتے تھے جب اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا سوالیہ نظر سے کہ یہ جو مجھے کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں میں کیا کروں تو باپ نے جواب دیا بیٹے مجھے نہ دے اور انتظار نہ کر یہ ابو القاسم کا کلمہ پلے کامیاب ہو جائے گا اس بچے نے کلمہ پڑا اور اس کی موت ہو گئی میرے نبی نے اس کو دنیا سے ایمان کے ساتھ روانہ کیا میرے بھائی اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اخلاق سے پیش نہ ہو اسلام ہمیشہ اخلاق سے پھیلا میں نے کہا اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا درد ہمیں بھی اس کا غم ہمیں بھی وہ دل دل نہیں ہو سکتا جس کے دل پر اس درد و غم کا افسوس نہ ہو لیکن میں نے کہا کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ان نوجوانوں سے کہتے جنہوں نے طوفان کیا جنہوں نے بسوں کے کاچ توڑے اور جنہوں نے ریلوے پر پتھر پھینکے اور جنہوں نے پولیسوں پر حملہ کیا ہم یہ کہتے کہ بیٹو اور بیٹیوں تم جس غم میں ہو اس غم میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں لیکن تم جو طریق اپنا رہے ہو اس طریق سے مانگا نہیں جا سکتا اپنا حق اس سے تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے کسی بس کو ویران کرنا یہ حکومت کا نقصان نہیں ملک کا نقصان ہے کسی ریلوے کو پامال کرنا یہ حکومت کا اپنا کچھ نہیں گیا یہ تو ملک کا نقصان ہوا اس مانگنے کا طریقہ یہ نہیں تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو نا کہ سزائے موت ہو ان بدماشوں کو جن لوگوں نے اس بچی کے ساتھ درندگانہ معاملہ کیا میں نے کہا ہم یہ کہتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اس مسئلے میں اور تم تو عزیز آج کہہ رہے ہو میرا نبی تو چودہ سو سال پہلے کہہ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے کہہ گئے کہ جو کسی کی عفت و عصمت کو لوتے اور جو کسی کی عزت کو لوٹے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے تم تو آج مانگ رہے ہو ہمارا نبی تو چودہ سو سال پہلے کہہ گیا ہم تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تمہارے ساتھ ہیں اور میں نے کہا اس میں خیر مسلموں کو میں نے کہا ہم تو اس مسئلے میں اور ہیں کہ ان چار نوجوانوں نے شراب پی تھی اور شراب پی کر یہ معاملہ کیا تھا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا اور نبی نے یہ کہا کہ شراب پینے والوں کو چالیس کورے مارے جائیں ہم تو ہمارے ملک کے بڑوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شراب کو بھی بین کرنا چاہیے اور پھر ہمارا نبی یہ بھی بتا کر گیا کہ تمہاری وجہ سے اگر کوئی مرا تو اس کے بدلے میں کساس ہے کساس کساس کا مانا ہوتا ہے جان کے بدلے میں جان تم تو آج مانگ رہے ہو تم نے اخبار نہیں پڑھے ہوئے مسلمانوں تم نے اخبار نہیں پڑھے ہم یہ کہہ رہے تم تو آج مانگ رہے ہو ہمارا نبی تو چودہ سو سال پہلے کہہ کر گیا تم تو آج کہہ رہے ہو کہ بچیاں پردے میں رہنی چاہیے میرا نبی تو چودہ سو سال پہلے کہہ کر گیا وہ نبی جو اخلاق سکھانے آیا تھا خدا پاک کی قسم اگر اس کے اخلاق دنیا میں عام ہو جائیں تو دنیا کا کوئی آدمی ذلیل نہیں ہو سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلاۃ وسلام کے اخلاق کو ان کے ماننے والوں نے ہی نہیں اپنائے تو پرائے کہاں اپنائیں گے ماننے والوں نے ہی نہیں اپنائے اللہ کے حبیب نے عفت والی چادر اس بچی کے سر پر دلوائی وہ تو بہت رحم دل تھا نا وہ تو بہت کرم دل تھا ایک عورت قبیل غامدیہ کی بخاری شریف کی روایت ہے چوری ثابت ہو گئی گواہوں نے گواہی دے دی مال پکڑا گیا عورت نے چوری کی یہ ثابت ہو گیا اسلام کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اس کا جس وقت ہاتھ کاٹا جا رہا تھا میرا نبی اس وقت رو رہا تھا کہ میری امت کی ایک عورت کا ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن اللہ کی سزا ہے میں اس کو روک بھی نہیں سکتا ہاتھ کٹ گیا اللہ کے نبی نے اس عورت سے فرمایا میں زندگی بھر تیری مدد کرتا رہوں گا کیسا رحم دل کیسا کرم دل نبی ہے کیسا کرم دل نبی ہے کیسا رحم دل نبی ہے وہ عورت اللہ کے نبی نے اپنی عفت و عصمت والی چادر اس کے سر پر ڈالی صرف چادر نہیں ڈالی اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے اخلاق پیش فرمائے اور یہ فرمایا کہ تم قبیلے طے کی ہو تم حاتم تائی کو جانتے ہو تمہارے قبیلے کا بہت بڑا سخی آدمی تھا حاتم تائی تو جس لڑکی کے سر پر نبی کی چادر گئی اسی نے یوں کہا ہاں ہاں وہ میرا باپ تھا میرا باپ تھا میرا باپ تھا نبی نے فرمایا تیرا باپ تو بہت سخی تھا جا تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں آزاد کر دیتا ہوں تو وہ عورت کہنے لگی میری سہیلیوں کو تم قید کرو گے اور مجھے چھوڑ دو گے میں اکیلی نہیں جاؤں گی میری سہیلیوں کو چھوڑو گے تو ہی میں جاؤں گی اللہ کے حبیب نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ تو تو تیرے باپ کی طرح سخی معلوم ہوتی ہے فرمایا جب تجھے تیرے باپ کی بدولت آزاد کرتا ہوں اور ان عورتوں کو تیری وجہ سے آزاد کرتا ہوں جس وقت نبی کے یہ جملے ان کے دل پر پڑے ہیں اور آزاد کیا ہے وہ عورتیں بول تھی دنیا کے قید سے آزاد کیا یا رسول اللہ جہنم کی قید سے بھی آزاد کر دیجئے ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے ہمیں اپنی بنا لیجئے میرے بھائیوں ایمان اخلاق سے پھیلا ہے ایمان اخلاق سے پھیلا ہے میری اور آپ کی زندگی اخلاق سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ میرے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کے قریب آنے والا بھی واپس چلا جاتا ہے دنیا کی ساری قومیں اس وقت پریشان حال ہے ساری قومیں پریشان ہیں ان کا سکون ختم ہو گیا ان کا چین ختم ہو گیا ان کا اطمینان ختم ہو گیا ہے ان کو راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کروڑوں پتی سوسائڈ کر رہے ہیں جو پتی سوسائڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ سوسائڈ کر رہے ہیں کہیں کہیں بمبئی کے اندر وہ دریا کے اوپر جو بریج بنا ہے اس برج سے کود کر کے مر رہا ہے وہ کروڑوں ابجو پتی ہے کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں کیوں ہلاکت کی گار میں لے جا رہے ہیں اس لیے کہ سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے یہ سکون کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ سکون مل جائے ان کو کسی نے یوں بتا دیا کہ سکون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملتا ہے سکون قرآن میں ملتا ہے یہ قرآن کی اسٹڈی کرنے لگے یہ محمد کی زندگی پڑھنے لگے انہوں نے دیکھا واقع یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے سکون اسی میں ملے گا لیکن جب وہ پھر ان کو پڑھ کر ہمارے قریب آتے ہیں اور جب ہم کو دیکھتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں اس لیے کہ بد اخلاقی ہم میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے نالائق پنا ہم میں بھی ہے ان میں بھی ہے دھوکہ دینا ہم میں بھی ہے ان میں بھی ہے چوری ہم میں بھی ہے ان میں بھی ہے زنا ہم میں بھی ہے ان میں بھی ہے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے اس کے بجائے ہم اپنے مذہب پر باقی رہے وہی بہتر ہے وہ اسلام کے در پر آ کر واپس ہو جاتے ہیں ہائے ہمارے نبی کا بنا بنایا دین ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا ہماری وجہ سے بدنام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی زندگی آپ کے کیریکٹر بہت اونچے تھے آپ پرانے کریم جو کہہ رہا ہے آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیا کبھی نہیں سیرت پلی یا پوری پوری سیرت میرے نبی کی زبان سے کوئی تانا نہیں سنو گے ہاں بہت بہت تو کوئی عمل کسی نے کیا اور وہ خلاف شریعت تھا تو اللہ کے حبیب اپنی بات میں ایک جنرل بات فرماتی تھی وہ آدمی سمجھ جاتا تھا کہ میری اصلاح ہو رہی ہے لیکن حضور نے ان کو بلا کر بھی کچھ نہیں کہا یہ مبارک زندگی ہے فرمایا بھائی للے پلے ہوما زلو ہلاکت اور بربادی ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اور کون تانا دینے والوں کے لیے کون یہ کام کر رہے ہیں اللہ جمع مالا خوب مال جمع کیا اور گنتے رہے اور سمجھتے ہیں کہ دولت کی بہتات ہے ہمارے پاس تو ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ جمع مالا یہ سب ان مالا ہوا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا کل غلط ہے غلط ہے مال ہمیشہ نہیں رہے گا لم بدن نفل فرمایا تمہیں چورا چورا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اب اپنے پیغمبر کو اللہ پوچھ رہا ہے وما ادرا کمل ہوتما ارے جانتے ہو ہوتما کیا ہے ہوتما جہنم کا نام ہے جانتے ہو کیا ہے فرمایا نار اللہ رول ایک تو انسان تمہاری بھرکائی ہوئی آگ ہے اور ایک اللہ کی بھرکائی ہوئی آگ ہے تمہاری بھرکائی ہوئی آگ ایک گھنٹے میں بجھ سکتی ہے میرے اللہ کی بھرکائی ہوئی آگ نہیں بجھ سکتی نار اللہ اللہ کی طرف منسوخ اللہ کی تختہ اندر کے بخار کی گرمی باہر آتی ہے لیکن اللہ نے جو آگ گرمائی ہے اس کی گرمی اندر جائے گی اور اندر کہاں تک پہنچے گی فرمایا تب تل او ال افیدا تمہارے دلوں ہی میں سکون ہوتا ہے نا میں تمہارے دلوں تک اس آگ کی گرمی کو پہنچا کر تمہیں بے چین کر دوں گا اللہ تب تلے ادا نار اللہ موقع اللہ تب تلے تلیدا ادا انہا مو سدا مو سدا کا منع بند کرنا میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے کوکر ہمارے گھر میں ہوتا ہے کوکر میں چیز کو ڈال دو اور اوپر سے بند کر دو تھوڑی دیر میں وہ اندر کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جہنم میں ڈالنے کے بعد اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا اور کیسی جہنم فی آمدی ممت اس کے ستون بھی میں نے آگ کے بنائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان دو گناہوں پر یہ سزا گیبت نہ کرنا اور تانا کسی کو نہ دینا بھائی لل کل مزا اللہ جمع مالم واد تو میرے بھائیوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے معجزات پر اتنی کتابیں علماء نے لکھی علامہ سیوتی نے خصائص القبرا لکھی امام بیحقی نے دلائل القبرہ لکھی اور اس کے علاوہ ہمارے اکابر نے بہت ساری کتابیں لکھی لیکن آپ کی زندگی کا جیتا جاگتا معجزہ ایک قرآن کریم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر پڑھ کر ایمان لاتے رہیں گے وہی وہیں پر جن ولی اللہ سے جن بزرگوں سے جن اولیاء کرام سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہے یہ ساری کرامتیں بھی اس ولی کی کرامت ہے لیکن معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے کہ اس ولی کے ہاتھ پر تبھی یہ کرامت ظاہر ہوئی جبکہ اس نے نبی کا اتباع کیا نبی کو نبی مانا نبی کو اپنا امام مانا نبی کو اپنا پیشوا مانا نبی کو اپنا رہبر مانا تبھی تو اس کے ہاتھ پر اللہ نے اس کو ظاہر کیا تو قیامت تک جتنے اولیاء کے ہاتھوں پر معجزات آتے جائیں گے کرامتیں آتی جائے گی یہ ساری کرامتیں یہ معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنے معجزات عطا فرمائے کوئی اس کو گن نہیں سکتا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہیں اسی نبی کا فالو کرنا ہے اس نبی کا مقام کتنا اونچا کتنا اونچا اس نبی کا مقام اس نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکیل ہی یا رب نہ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی میں تیرے کلام کی قسم کھاتا ہوں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے نبی کی بات کی قسم کھائی اللہ نے کتنا بڑا مقام پورا قرآن آپ کر لیجیے تمام نبیوں کو اللہ نے نام لے لے کر بلایا یا نور یا عیسا یا موسا یا ہارون یا فلا یا فلا لیکن ہمارے آقا کو کہیں نام لے کر نہیں بلایا فرمایا یا نبی کل ازوادی کا و بناتی کا بنسا المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بین یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کبھی نبی کہا کبھی رسول کہا لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا بلکہ جو دیہاتی آتے تھے اور میرے نبی کو دور سے کہتے تھے یا محمد تو اللہ نے قرآن میں آیا اور فرمایا میرے نبی کو ایک تو اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا میرے نبی کو باہر سے جو ہے دروازے پر دستک دے کر باہر نہ بلاؤ فرمایا میرے نبی کو عزت و احترام کے ساتھ بلاؤ اور زور سے نہ بولو اور فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول وانتم لا تشعرون میرے نبی کے سامنے زور سے بھی نہ بولو جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت ابن ابن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب الانصار ہے انصار کے بہت بڑے مقرر تھے بڑے خطیب تھے اپنے گھر پر بیٹھ گئے حضور کی مجلس ہی میں نہیں آ رہے اللہ کے حبیب نے چند دن کے بعد فرمایا کیا بات ہے ثابت ابن قیس مجلس میں دکھائی نہیں دیتا بیمار تو نہیں ہے ان کے پڑوسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم لیکن لیکن میں آج اطلاع نکال لوں گا کہ وہ کیوں نہیں آتے ان کے مکان گئے حضور تمہیں یاد فرما رہے تھے تم کیوں نہیں آتے انہوں نے فرمایا میں کیا کروں اللہ نے آیت اتاری نبی کے سامنے زور سے نہ بولو اور میری تو آواز ویسے بھی زور کی ہے یعنی آہستہ بولو تو بھی ایک قدرتی میری آواز تو زور کی ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے سامنے زور سے بولنے سے میرا ایمان نہ چلا جائے میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے حبیب کو جا کر یہ واقعہ سنایا بخاری شریف میں صحیح روایتوں میں آقا نے فرمایا میرے میرے میرے, میرے ثابت کو بول دینا تو اس آیت میں داخل نہیں ہے تو اس آیت میں داخل نہیں ہے تو اس آیت سے مقصد نہیں ہے تیری تو قدرتی آواز بلند ہے یہ تو ان لوگوں کے بعد میں ہے جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولے آج بھی گمبد خضرا پر جہاں تم سلام پڑھنے جا رہے ہو وہاں لکھا ہوا ہے لا لاترفاسا نبیے نبی حیات ہیں اپنی قبر مبارک میں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں اس لیے فرمایا وہاں بھی زور سے نہ بولو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم کہیں تمہارا ایمان نہ چلا جائے وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کیسا نبی اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا کیسا نبی میں نے کل رات کی مجلس میں بھی ایک بات کہی تھی اللہ نے اپنے نبیوں پر سلام بھیجا لیکن کیسے سلام بھیجا اللہ نے اپنا نام نہیں لیا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی موسی و ہارون اللہ کی طرف سے لیکن اللہ نام نہیں لے رہا ہے کہہ رہا ہے موسی پر سلام ہارون پر سلام الیاس پر سلام نوح پر سلام لیکن اللہ نے اپنا نام نہیں لیا جب میرے نبی کی باری آئی تو کیسے کہہ رہا ان اللہ اس نبی کا مقام بہت اونچا کتنا اونچا معراج میں گیا یہ نبی معراج میں گیا واپس آ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی ابراہیم نے یہ تو فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا آگے کچھ نہیں کہا چھتے آسمان پر آئے مصالح السلام سے ملاقات ہوئی مصعل السلام نے فرمایا اللہ نے کیا ہدیہ دیا فرمایا پچاس نمازیں فرمایا میری امت دو نماز نہیں پڑتی تھی تمہاری امت پچاس کیسے پڑے گی جاؤ کم کراؤ جاؤ کم کراؤ گئے واپس اللہ نے پانچ کم کر دی پھر موسا نے واپس بھیجا پھر پانچ کم کر دی پھر موسا نے تو اللہ نے ایک مرتبہ میں پینتالیس کیوں کم نہیں کر دی سوال ہوگا حدیث شریف پر کہ اللہ تو جانتا ہی تھا علیم بیداتی سدور ہے نا وہ تو وہ تو جانتا ہی تھا کہ مجھے پینتالیس کم کرنا ہے تو کیوں پینتالیس ایک ساتھ کم نہیں کی کیوں نہیں کی محدثین نے عجیب نقطہ لکھا ہے فرمایا اللہ پانچ پانچ کم کر کے اپنے نبی کو بار بار بلانا چاہتا تھا تاکہ اپنی تجلیات سے مالا مال کرتا رہے اپنی تجلیات سے اپنے نبی کو مالا مال کرتا رہے اللہ کی طرف سے بولتا ہے ان ہوا اللہ واہ یوہا اس پر وہی کی جاتی ہے کون وہی لے کر آتا ہے اللہ شدید القوا بڑا طاقتور فرشتہ کون وہ جبریل امین ہے اللہ شدید القوا دو مرتن فستوا بہو بل افق اعلی فمتنا فتد اللہ پھر یہ نبی چلا اور قریب ہوا قریب ہوا قریب ہوا فتد اللہ فتد اللہ قریب ہوا کتنا قریب ہوا اللہ سے فقان کا بقوسینی او ادنا دو کمان رکھو دو کمان تیر چلانے کی کمان جو آتی ہے دو کمان رکھو ان دو کمانوں کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے میرے نبی اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا فقا نقاب کابین او ادنا اس سے بھی کم تھا فوہا الا ابھی ما اوہا پھر اللہ نے اپنے اس بندے پر جو وہی کرنا تھا وہ وہی کیا لیکن اللہ نے نہیں بتایا کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا راز و نیاز کی باتیں کر لی کیا راز و نیاز کی باتیں کر لی مفتی سعید صاحب پالن پوری دعوت برکاتم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی آدمی نے سوال کیا کینیڈا کے اندر مجھے کسی آدمی نے سوال کیا اور وہ سوال بھی بڑا عجیب فرمایا دن کی نمازوں میں کہ آہستہ کیوں پڑھنا ہے اور رات کی نمازوں میں زور سے کیوں پڑھنا ہے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ زور آسر میں آہستہ ہے رات کی نماز میں زور سے ایسا کیوں موتی صحیح صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کی روایت سنا دی ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابو ہرا کو کسی نے سوال کیا تھا تو ابو ہریرا نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو اسی طرح دیکھا آج امت کا مزاج حکمت تلاش کرنے کا بہت ہو گیا ہے حکمتیں اس میں کیا حکمت ارے بھائی کوئی حکمت نہیں محبوب کی اداؤں کو مان لو اس میں کیا حکمت محبوب کی اداؤں میں کیا حکمت ہم تلاش کریں وہ تو ہمارا محبوب ہے اب علا نے فرمایا ہاں کدا را رسول ہاں کدا را تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی علیہ السلام کو اسی طرح دیکھا وہ دن کی زور آسر میں آہستہ کرا اور رات کی مغربی شاہ فجر میں زور سے کارا کرتے تھے آگے ایک نقطہ بیان کیا ہے علماء نے فرمایا دن میں ان کے ہوتا ہے ان کے باز کمانا طبیعت میں نشاط نہیں ہوتا چستی نہیں ہوتی دن میں ہر آدمی کام میں دوڑتا ہے لوگوں سے پوچھتے بھائی ٹھہرو نا دس منٹ بات کریں گے نہیں نہیں وقت نہیں ہے وقت نہیں ان کے باز اور رات میں امبسات ہوتا ہے طبیعت کھلی ہوئی ہوتی ہے نشاط ہوتا ہے اسی لیے عمومی طور پر مجلسیں رات ہی میں منعقد ہوتی ہیں بیانوں کی مجلس بھی رات میں مشاعرے کی مجلس بھی رات میں باطل چیزوں کی مجلسیں بھی رات ہی میں بلکہ شوہر کو بیوی کے ساتھ امبسات اور فرحت کے ساتھ بات کرنے کا موقع بھی رات ہی میں ملتا ہے تو رات میں امبسات ہے دن میں انقباز ہے فرمایا جب دل میں ان کے ہے تو فرمایا اپنے اللہ سے آہستہ آہستہ چپ کے چپ کے باتیں کر لو اور رات میں جو ہے بڑے خوشی کے ساتھ اپنے رب سے باتیں کرو اور رب کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اس لیے فرمایا فجر کی نماز میں کراط بھی لمبی رکھی تاکہ اس میں اور مزہ آتا رہے اپنے رب سے باتیں کرنے میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نقطہ اور لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن میں شور بہت ہوتا ہے فرمایا قرآن کی توہین ہوگی اس لیے آہستہ آہستہ پلو اور رات میں شور نہیں ہوتا اس لیے قرآن کی توہین نہیں ہوگی اس لیے زور سے نبی یہ کریم وسلم نے پڑھا قرآن کے احترام اور قرآن کی عظمت یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ بتایا گیا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اللہ سے قریب ہوئے رض نیاز کی باتیں ہوئی فرمایا اللہ سے بہت قریب ہوئے اوہا اللہ نے کچھ باتیں کی کچھ باتیں قرآن میں نہیں ہے وہ کیا باتیں کی قرآن نہیں بول رہا ہے لیکن ہم میرے نبی سے کسی حدیث میں ثابت ہے فرمایا میں جب اللہ سے قریب ہوا مسلم شریف کی روایت میں رائے تو ربی نورا میں نے اپنے رب کو دیکھا نور ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا نور ہے فرمایا میں اللہ کے سامنے سے ایک ہزار پردے تھے اپنے نبی کو اپنا جلوہ بتانے کے لیے اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا کیسا نبی ہے جس کے لیے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اپنا جلوہ بتایا اس نبی پر اس وقت خوشیوں کا کیا عالم ہوگا جب اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے اس نبی پر کیا عالم ہوگا جب اپنے اپنے رب کریم کی زیارت فرما رہے ہوں گے بعض روایتوں میں وہ باتیں آئی ہیں کہ کیا باتیں ہوئی فرمایا میں جب دربار رب میں حاضر ہوا تو میں نے اللہ کی تعریف کی اتحیات والصلوات والطیبات اے اللہ میری تمام زبانی عبادت بھی تیرے لیے میری تمام فعلی اور کام کی عبادت بھی تیرے لیے میری تمام مال والی عبادت بھی تیرے لیے التحیات للہ والصلوات والطیبات مال والی عبادت تیرے لیے جان والی عبادت تیرے لیے اور اے اللہ میری زبان والی عبادت بھی تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اے اللہ میری پوری توجہ تیری طرف ہے تو اب اللہ نے نبی کے ان جملوں پر فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی تجھ پر سلام ہو ساری کائنات کا مالک اس کو سلام کر رہا ہے السلام علیکہ او نبی و اللہ وبرکاتہ نبی نے دیکھا اللہ تو دینے پر آیا ہے وہ جب سلام کہہ رہا ہے تو سلامتی دے رہا ہے ارے میں اکیلا کیوں لوں میری امت کو میں کیسے بھول جاؤں اس نے اپنی امت کو وہاں بھی یاد کیا اور یوں کہا السلام علینا وہ عباد اللہ دلہ اے اللہ مجھے اکیلے پر نہیں ہم تمام انبیاء پر اور میری امت کے نیکوں پر بھی تیری سلامتی ہو جائے وہ عباد اللہ صالحین اور اس کے بعد اشہد اللہ الا اللہ بعض روایتوں میں امین نے یہ جملہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد تو میرے بھائیو یہ اتنا اونچا مقام اس نبی کو نصیب ہوا ایسا نبی سمت کو دیا گیا ایسا نبی سمت کو دیا گیا اس نبی نے بیٹھے بتائے بیٹھے بتائے جنت نہیں کمائی وہ نبی چاہتا تو بیٹھے بتائے جنت کما لیتا اس کو ضرورت نہیں تھی نماز پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی روزہ رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی صحابہ کو قربان کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی ان کے بچوں کو یتیم بنانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی ان کی بیویوں کو بیوہ بنانے کی اب حسب تم ولما انتدا مسلدین خلا قبل الرسول بلدین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله ہے قریب وہ نبی بیٹھے بھی تھا اللہ اس کو جنت دے دیتا کیوں اس نے پاپر بیلے ارے پاپر بیلنے کا عالم تو یہ ہے کہ شیب ابھی طالب میں جب مکی زندگی میں بائیکات ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکات ہوا ہے ڈھائی سال کا اس بائیکات کے زمانے میں نہ کھانا نہ پینا نہ بات کرنا نہ تجارت کرنا نہ کوئی سودا دے رہا ہے نہ کوئی پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز دے رہا ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں میرے نبی کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ تھے عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے اس شہب ابھی طالب میں ساتھ تھے فرمایا میں رات پیشاب کے لیے بیٹھا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرا پیشاب کسی چیز پر گرا اندھیرا تھا کسی چیز کے کھرکھراہٹ کی آواز آئی کھراہ میں نے وہاں ہاتھ پھرایا تو ایک سو کا چمڑا پڑا ہوا تھا جیسے سو کے پتے پر پیشاب گرتا ہے تو آواز آتی ہے سوکھا چمڑا پڑا ہوا تھا میں نے اس چمڑے کو اٹھایا صاف کیا پانی کے ذریعے سے سکھایا اور دوسرے دن پانی میں نرم کیا اور میں نے اسی کو چبا لیا اس لیے کہ عبداللہ کے پیٹ میں آٹھ دن سے کوئی چیز نہیں گئی تھی کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کی ان ان صحابہ کرام کو کیا ضرورت پڑی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے جس وقت اسلام کا اعلان ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آتا ہے کہ بلال جب ایمان لے آئے تو ان کا آقا ان کا آقا ان کا مولا امیہ ابن خلف امیہ ابن خلف اس کو پتا چلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اتار کر کوروں سے مارتا تھا اس پر بھی جب وہ تھک جاتا مارتے مارتے تو تھوڑی دیر سانس لیتا اور کہتا بلال میں اس لیے نہیں بند کر رہا ہوں کہ تجھے چھوڑ دیا میں ٹھنڈا سانس لے رہا ہوں تاکہ پھر طاقت سے ماروں تجھے اس سے بھی حضرت بلال نہیں پھرے تو دوسرے نمبر پر اس نے کیا کام کیا ریت گرم کی بہت سارے مورخین لکھ دیتے ہیں کہ دھوپ سے گرم ہوئی تھی دھوپ سے نہیں آگ پر گرم کرتا تھا ریت کو آگ پر ریت گرم کرتا تھا پھر بچھاتا تھا پھر حضرت بلال کو سلاتا تھا ہائے ہائے آج ہمیں وقت پر کتنے بہترین کھانے مل رہے ہیں سکون سے آرام مل رہا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں پھر بھی ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی وہ میدان کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لڑنے نہیں نکلے تھے وہ تو کوفہ والوں کی دعوت پر جا رہے تھے اہل کوفہ نے دعوت دی تھی اس پر جا رہے تھے وہ تو یہ بہتر آدمیوں کا قافلہ فیملی تھی پوری فیملی جا رہے تھے اتفاق یزید کا لشکر آ گیا مکہ میں کربلا پر تین ہزار کا لشکر اور مقابلے پر اتر آئے زہر کی نماز سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیس آدمی شہید ہو چکے بیس باون رہ گئے حضرت حسین نے دشمن کے امیر سے کہلوایا شمر دل دوشن سے کہ اس کو کہو کہ ہمیں ظہر کی نماز پل لینے دو شمر دل دوشن نے کہلوایا کہ تم لوگ باغی ہو امیر کے یزید کے اس لیے ہم موقع نہیں دیں گے حضرت نے فرمایا باغی تو تم ہو ہم تو ہمارے نانا کے دین کو آباد کرنے کے لیے آئے اچھا تم نماز کا موقع نہیں دو گے ٹھیک ہے ہم سلات الخوف پڑھیں گے سلات الخوف چھبیس آدمی نماز میں اور چھبیس آدمی دشمن کے سامنے پھر وہ چھبیس آئیں اور نماز پڑھیں یہ چھبیس ادھر چلے جائیں اس طرح پر نماز ادا کی میرے بھائیوں کس عالم میں انہوں نے نماز پڑھی ہوگی زہر کی پاؤں توتا ہوا سر پھوتا ہوا جبرا توتا ہوا کہیں یہاں تیل لگا ہے کہیں یہاں تیل لگا ہے کہیں یہاں سے خون بہ رہا ہے کہیں یہاں ہاتھ ٹوتا ہوا ہے اس عالم میں ان باون آدمیوں نے اور جبکہ بیس لاشیں ان کے سامنے اپنی فیملی کی طرف رہی تھی اس عالم میں بھی انہوں نے زہر کی نماز ادا کی اپنے رب کو نہیں چھوڑا آج میرا جوان کہتا ہے میں نے پینٹ پہنی ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا آج میرا جوان کہتا ہے کہ میں میں نے سوز پہنے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میں نے انسٹ کیا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میرے بھائیوں ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہماری غیرت کہاں چلی گئی پھر زہر کے بعد میدان گرم ہوا ہمارے بعض اکابر نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری باتوں کو جذبات پہ محمول نہ کرو تو ہم کہیں گے کہ ہم پانی میں وضو کرتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین اور ان کے ساتھیوں نے خون میں وضو کیا تھا اور اس عالم میں زہر کی نماز کو ادا فرمایا عصر سے پہلے میدان صاف ہو گیا ایک آدمی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ گئے لیکن وہ زندگی بھر روتے رہے زندگی بھر انہی سے تو چلی نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے زین العابدین سے کہا حضرت آپ اتنے روتے ہو ان لوگوں کی موت پر فرمایا پیارے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہو گیا تھا تو یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے تھے میری تو پوری فیملی میرے سامنے شہید کر دی گئی مجھے کیسے رونا نہیں آئے گا عصر سے پہلے میدان صاف کچھ عورتیں رہ گئی تصور کرو اس امت کے ظالموں نے نبی کی بیٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا ہے ان کو ہاتھ کریا پہنائی نبی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں کیسے ظالموں نے ظلم کر کے ہاتھ پکڑ کے ان کو لے گئے ہوں گے یہ سب قربانیاں کیوں دی تھی ان لوگوں نے جب میدان ہموار حضرت حسین اور رفقا کے گلے کو کاٹ کر نیزے پر اٹھایا اور زیاد کے سامنے جب حضرت حسین کا سر مبارک پہنچا اور وہ لکڑی سے مارنے لگا اور کہنے لگا بڑا خوبصورت چہرہ ہے تو ایک صحابی نے فرمایا ارے تو نہ مار اس چہرے کو میں نے میرے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے تو نہ مار اس چہرے پر میں نے اپنے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کے ان کے ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا گیا تو وہ یوں کہہ رہے ہوں گے حسین اور رفقا کہ اللہ اگر تیری اجازت ہو تو ہم اسی عالم میں کتے ہوئے سر کے ساتھ بھی اثر کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے تو سالوں میں بھی نمازوں کو ادا فرمائی اور ہم ساری نعمتوں کے باوجود نماز نہیں پڑھتے ساری نعمتوں کے باوجود لطس العما دین ان نعیم ان نعمتوں سے متعلق اللہ ہم کو پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی تھی تم نے میرا کتنا شکر ادا کیا کتنا شکر میرے بھائیوں صحابہ کی زندگیاں پڑھو صحابہ کی زندگیاں پڑھو تو ہمیں پتا چلے گا کہ انہوں نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر سلاتا تھا امیہ اور اوپر سے پتھر رکھ دیتا تھا اور پتھر اتنا گرم کہ بعض سیرت نگاروں نے اور بعض سیرت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس گرم پتھر پر اگر گوشت کا ٹکڑا کتا تو لاہمین گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے وہ بھی تھوڑی دیر میں بن جاتا تھا اتنا گرم پتھر آپ کے پیٹ پر رکھا گیا اور اس عالم میں وہ یوں کہتا تھا امیا چھوڑ دے محمد کو لیکن حضرت بلال کا ایک ہی نعرہ تھا احد ان احد احد ان احد ان احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ایک ہے اللہ ایک ہے میں نہیں چھوڑوں گا اس رب کو میں نہیں چھوڑوں گا اس رب کو حضرت خباب کی اس زندگی کو پرو جو مکی زندگی میں حالات پہ حالات خباب رضی اللہ تعالیٰ نو اصلاً غلام نہیں تھے وہ تو کسی عرب کے بچے تھے ایک عرب ان کو اٹھا کر لے آیا پکڑ کے لے آیا اور لا کر کے مدینے میں غلام بنا کر بیچ دیا ایک عورت نے خریدا حضرت خباب کو اور وہ عورت لوہاری کا کام کرتی تھی لوہار جس کو ہم بولتے ہیں لوہاری کا کام اس نے حضرت خباب کو اپنا نوکر بنا کر لوہاری کا کام سکھایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو وہ بھی ایمان لے آئے اس اس کی آکانی کو جا کر کسی نے بتایا کہ تیرا خباب اور تیرا غلام اور تیرا نوکر محمد کو مان رہا ہے وہ بڑی ظالمہ تھی بڑی ظالمہ بہت سخت مزاج تھی اس نے کہا اچھا اگر خباب بھی مان لایا ہو تو میں بھی دیکھتی ہوں اس کے ساتھ آئی دوسروں کے ساتھ خباب بتی گرم کر رہے تھے اور اس میں لوہا گرم کر رہے تھے آئی اور آنے کے بعد پوچھا خباب تم سابی بن گئے سابی اس زمانے میں مسلمان کو کہتے تھے تم سابی بن گئے حضرت خباب دل میں سوچنے لگے میں کیا کہوں ہاں کہوں یا نہ کہوں اگر ہاں کہتا ہوں تو اس ظالمہ کا ظلم شروع ہوگا اور اگر نہ کہتا ہوں تو میرے نبی کے خلاف ہوگا میں کیا کہوں اب دل نے جوش دیا اور یہ کہا کہ جو حالات ہو حالات ہو لیکن میرا کلمہ جھوٹ بولنے سے مجھے منع کر رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آج میرا تاجر جھوٹ بول رہا ہے آج میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے آج میرا کسان جھوٹ بول رہا ہے آج میرا کاروباری جھوٹ بول رہا ہے آج ہمارا ہمارا شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے بیوی شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے اولاد ماں باپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں شاگرد استاد کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ کا یہ زمانہ ہے میرا کلمہ مجھ کو منع کرتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا فرمایا ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں بس کیا دیکھنا تھا وہ جو بتی میں لوہا گرم ہو رہا تھا اس کو چمتے سے پکڑا اس عورت نے اور پکڑ کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا اللہ ان واقعات کو بولنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے بول لینا اور سن لینا گھر میں جا کر تصور کرنا کہ ہم اپنے نبی کے اتنے محبتی ہیں اگر ہماری جان پر حالات آ جائیں تو ہم اپنے نبی کا میں ابھی مدینہ شریف میں حج کے زمانے میں بیٹھا ہوا تھا ایک بڑے شہر تھے ان کی تقریر میں میں بیٹھا ہوا تھا مدینہ شریف مسجد نبی میں انہوں نے ایک عجیب بات عربی میں فرمائی میرے دل کو جھٹکا لگا انہوں نے کہا امت کا مزاج آج اس وقت دنیا کا اتنا ہو چکا ہے کہ ان کے پاس اگر ان کا نبی بھی ہوتا تو یہ اپنے نبی کو بیچ کر بھی سودا کر لیتی امت کا مجاز اس وقت ایسا بگڑا ہوا ہے ان واقعات کو بولنا بہت آسان ہے جس مسلمان سے صحیح نماز نہیں ادا ہو سکتی جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا جو مسلمان اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا جو مسلمان روزہ نہیں رکھتا جو مسلمان عفت و عصمت کو نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان اپنے نبی کا شیدائی کیسے ہو سکتا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی سر پر رکھ دیا پیپ بہنے لگا فوراً پک گیا سوراخ حضرت بے ہوش ہو کر گر پڑے تھوڑی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ ہوش میں آئے تو پھر جلاؤں لیکن حضرت بے ہوش تھے چلی گئی رات میں کبھی ہوش آیا ہوگا میرے نبی کے پاس حضرت خباب گئے اور یوں سر کھول کر بتایا فرمایا یا رسول اللہ میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں دعا لینے آیا ہوں میں شکایت کرنے نہیں آیا میں تو دعا لینے آیا ہوں اللہ کے حبیب ایسے جتنے حالات آئے میں برداشت کر لوں گا لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گا وہ ایمان تھا اللہ کا کرنا اللہ اللہ کے نبی نے وہاں دعا کی اللہ لے خباب اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما میرے خباب کی مدد فرما تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کی آکانی سیٹھانی حضرت خباب کی اس کو دو تین دن کے اندر درد سر کی بیماری شروع ہوئی درد سر ہمارے ہمارے وہاں کہتے ہیں مائگرین آدھی سی سی بہت سخت درد اتبا نے بڑی دوائیں کی کوئی دوا کارگر نہ ہوئی عرب میں اس وقت ایک علاج تھا کئی کئی کا علاج کئی کا مانا داغنا بخاری شریف میں ہے یہ ایک علاج تھا داغنا اتبا نے بتلایا اب تیرا سر اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو داغا نہ جائے گرم سلیا کر کے داغا جاتا تھا یہ ایک علاج تھا اس زمانے میں اب کون داغے کا تیرا غلام جو خباب لوہار ہے ہم اسی کو بتاتے ہیں وہی داغے گا کس جگہ کرنا ہے سلیا گرم کیا حضرت خباب کو بلایا لے کر آئے اور ڈاکٹر نے جہاں بتایا داغا جا رہا ہے لیکن خباب دل دل میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کی دعا پہنچ گئی اس نے میرے سر کو آگ لگائی تھی اس کے سر میں بھی آگ لگائی جا رہی ہے میرے نبی کی دعا پہنچ گئی میرے بھائیوں جو نبی معراج میں گیا اس کے لیے براق آیا کیسا براق جس کی نکاح پہنچتی تھی وہاں تک وہ چلتا تھا ایک ایک قدم اس کا وہ نبی جب ہجرت کر کے جا رہا ہے تو حالات پہ حالات حالات پہ حالات اس کو گارے سور میں چھپنا پڑا تین دن اور پھر وہاں سے چپ کے چپ کے نکلنا پڑا اور پگڈنڈی راستے کو اختیار کرنا پڑا اور چھپتے چھپاتے ہفتہ دس دن کا سفر کر کے رات اور دن چھپتا چھپتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں بھائیوں یہ براق اگر معراج کے لیے آ سکتا تھا تو یہ یہ یہ براق ہجرت کے لیے کیوں نہیں آیا اللہ بھیج دیتا ہے اس نبی کے لیے کہ اے میرے نبی اس براق پر بیٹھ کر ہجرت کر لو ابھی نکلو گے ابھی پہنچ جاؤ گے دشمن تمہارے پیچھے نہیں آ سکیں گے کیوں نہیں بھیجا براق کو حضرات علماء نے لکھا وہ سفر وہ سفر دین کا سفر نہیں تھا وہ تو اللہ کی ملاقات کا سفر تھا اور یہ سفر جو مکے سے مدینے کا ہے وہ دین کا سفر ہے اور دین کے واسطے حضرت سفر کر کے تشریف لے جا رہے ہیں اس میں مصیبتیں پریشانیاں حالات چھپنا بھوکے رہنا سب کچھ ہوا اشارہ فرمایا اللہ نے میرے دین کے لیے چلو گے تو اس صورت میں تمہیں قربانیاں دینی ہی پڑے گی جب نبی سے قربانیاں دلائی جا رہی ہے جب نبی سے قربانیاں دلائی جا رہی ہے دین کا کوئی کام کوئی کام بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا ہم یہ سوچے بیٹھے بیٹھے میرا رب معاف کر دے گا نہیں اس کو یاد کرو اس کی عبادت کرو اس کو مناؤ اس کو مناؤ اس کے دین کو لوگوں میں پھیلاؤ دوسروں تک دین کو پہنچاؤ میرے بھائیوں اگر ہم دوسروں تک دین کو پہنچائیں گے میری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا تو حضرت بلایا فرمایا علی کو بلاؤ فرمایا آنکھوں میں چشم ہے ان کی آنکھیں آئی ہیں آنکھوں میں درد ہے فرمایا بلاؤ اللہ حضرت اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بلایا اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا آنکھیں اچھی ہو گئی فرمایا میری تلوار لے جاؤ ذوالفقار فکار تلوار میری تلوار لے جاؤ وہ تلوار لے کر گئے فرمایا علی ایک بات سنو میری ایک بات سنو وہ قلعہ جو تم فتح کرنے جا رہے ہو ایک دم سے اس پر چلنا نہیں ہے پہلے ان کو دین کی دعوت دینا ہے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا ہے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا ہے علی سن لو تمہارے ہاتھ پر اگر ایک بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونتوں سے بہتر ہے اور دوسری روایت میں ایک بھی مسلمان ہو گیا تو دنیا آخرت سے بہتر ہوگا میرے بھائیوں اللہ کا نبی اس مبارک دین کو امانت کے طور پر ہمیں دے کر گیا ہے امانت کے طور پر ہمیں اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہے حجت الوداع حجت الوداع آخری حج جو میرے نبی کا ہے اس حج کے اندر میرے نبی نے ایک بیان دیا تھا بہت بڑی خطبہ بہت بڑی خطبہ اس میں ارشاد فرمایا تھا ان و کو وامواد کو ودیمہ کو حرام نالے کو کا حرمت مہاجا فیبل دے کو مہاجا فی شاہ کمہارا اے لوگو مکہ کی حرمت جیسے ہے اس مہینے کی حرمت جیسے ہے دسویں تاریخ کی حرمت جیسے جیسے یہ حرمت ہے جیسے کعبہ کو تم حرم سمجھتے ہو اسی طرح مسلمان کی عزت بھی تمہارے لیے حرام ہے تم کسی کی عزت نہ لینا تم کسی کو ذلیل نہ کرنا ہائے ہائے میرا نبی یہ خطبہ کیوں دے رہا تھا نبی یوں دیکھ رہا تھا آنے والے حالات کو اللہ بتا رہا تھا کہ تیری امت یہ کرے گی یہ لوگوں کو ذلیل کرے گی یہ عزت لوٹے گی لوگوں کی یہ لوگوں کی توپیاں اڑائیں گے اس لیے فرمایا ایک کابت اللہ کی جیسے عزت اور حرمت ہے اسی طرح ایک مومن کی عزت کی بھی عزت ہے اس کو پامال نہ کیا جائے ودیما کسی کو قتل نہ کرنا جیسے کعبہ کی حرمت ہے اسی طرح تمہارا خون بھی محفوظ ہے اور جیسے کعبہ کی حرمت ہے اسی طرح وہ ام تمہارا مال بھی محفوظ ہے کسی کا مال نہ حق نہ کھانا ناجائز مال نہ لینا حرام کے لکمے نہ بنانا چٹنی روٹی پر گزارا کر لینا لیکن حرام کا لکمہ پیٹ میں نہ جانے دینا ایک صحابی صبح روانہ ہوئے مدینے کی بازار میں ہم مالی کے لیے ہم مالی لیکن اور بیوی دروازے تک آئی رخصت کرنے کی سنت ہے سنت ہے کہ جب شوہر کام کے لیے نکلے تو بیوی دروازے تک چلے روانہ کرے دعا دے کر سلام کر کے سنت ہے ہماری بیویوں میں کہاں دینداری رہی کہاں دینداری ہمارے نکاح دیکھو تو خلاف شریعت ہو رہے ہیں بال کھلے ہوئے ہیں پتلے پتلے کپڑے پہن رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا یہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس لیے فرمایا میرے نبی نے رب قاسیت ان فل دنیا آریتن فل آخرا صحابیت تھوڑی پہنتی تھی ایسے کپڑے پھر نبی نے کیوں کہا یہ جملہ آنے والی عورتوں کے حالات اللہ نے بتائے فرمایا قاسیت ان فل دنیا آریتن فل آخرا بہت سارے پتلا کپڑا پہننے والی اور چست کپڑا پہننے والی فٹ کپڑا پہننے والی اللہ جنت کے کپڑوں سے اسے محروم کر دے گا ہاں میرے نبی کی باتیں بڑی عجیب ہے چتنی روتی پر گزارا کر لینا حرام کے لک میں نہ کھانا وہ صحابی جا رہے ہیں عورت دروازے تک رخصت کرنے آئی گئے شام کو واپس آئے کوئی مزدوری نہ ملی واپس آئے بھوکے سو گئے بھوکے ارے نبی بھوکا سوتا تھا تو پھر صحابہ کی تو بات ہی کہاں تھی بھوکے سو گئے دوسرے دن پھر شوہر نکلے پھر عورت اسی طرح دروازے تک گئی گئے شام کو واپس آئے کچھ نہ ملا وہ کوئی ہماری طرح مارکیٹیں تھوڑی تھی کہ کام مل ہی جاتا تیسرے دن پھر روانہ ہوئے عورت دروازے تک گئی سلام کیا الوداع شام ہوئی کچھ نہ ملا تین روزے ہو گئے آج نہ رات نہ دن پانی پر گزارا چل رہا چوتھے دن پھر روانہ ہوئے سلام اور الوداع کہہ کر روانہ کیا شوہر خود کچھ چلے تھے بلا ادھر آؤ واپس آؤ فرمایا میں جانتی ہوں کہ تم حرام کا نہیں کھاتے ہو مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں میری محبت بہت ہے آج بھی اگر تمہیں کام نہ ملے تو میری محبت میں حرام کا لقمہ لے کر نہ آنا ہم آج بھی بھوکے سوگائیں گے لیکن اپنے پیٹ میں حرام کا لکمان نہیں اتاریں گے کہاں تعلیم ہے ہماری عورتوں میں کہاں تعلیم ہے وہ شوہر کو مجبور کرتی ہے سوت کا کاروبار کرنے پر سوت کے نام پر قرض لینے پر وہ مجبور کر رہی ہے اپنے شوہر کو میرے بھائیوں امت میں دین زندہ کرو دین مر چکا ہے ہمارا امت میں دین زندہ کرو اور دین زندہ ہوگا اسی طرح محبت کی دعوتوں سے محبت کی دعوت کسی کے دل کو توڑ کر دعوت نہیں محبت کی دعوتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ دعوت دی فبیما رحمت من اللہ ولو كنت فظا غليظ گلیز لنفض من گن آپ کی رحمت کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع ہے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اگر تم غصے میں ہوتے اور تم جو ہے جلال میں رہتے تو یہ مجمع کبھی تمہارے پاس نہ آتا فضل سخت دل اگر ہو تو عورتوں میں دین کو زندہ کرو میرا نبی دیکھ رہا تھا اس لیے فرمایا فٹ کپڑے پہننے والی اور باریک کپڑے پہننے والی اللہ جنت کے لباس سے محروم کر دے گا اس لیے دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے امت کے اندر امت اپنی حقیقت کو کھو بیٹھی اپنی حقیقت کو کھو بیٹھی ہمارے آقا ہمیں جس اسٹیج پر کھڑا کر کے گئے تھے ہمارے نبی ہمیں جس مقام پر کھڑا کر کے گئے تھے آج ہم نے اس مقام کو چھوڑ دیا وہ نبی تو ہمارے لیے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کا رات دن امت کے لیے رونے میں گزرا میں نے جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا سمرکن کا کہ جہاں اللہ کے نبی کی بیٹی سے یہ دلیل مانگی گئی کہ بتاؤ تم سید ہو اس کی دلیل کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کا وہ پورا واقعہ میں نے نقل کیا اور فرمایا کہ اس دلیل مانگنے والے کو خواب میں نبی نے پوچھا بتاؤ تم مومن ہو اس کی دلیل کیا ہے اور اپنی بیٹی کی بدولت کسی مجوسی کو ایمان نصیب ہوا اور جنت کا مقام نصیب ہوا یہ آپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت تو میرے نبی کو اپنی امت سے تھی ہاں اپنی امت سے کتنی محبت تھی اپنی امت سے روایت میں آتا ہے مرض الوفات ہے آخری بیماری ہے جبری امین تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا فرشتہ اسرائیل بھی باہر کھڑا ہے اور وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا بلاؤ وہ آئے سلام کیا اب جبریل نے درخواست رکھی کہ حضرت اللہ نے اسرائیل کو بھیجا ہے اور مجھے ساتھ میں اور یہ پیغام دیا ہے کہ میرا نبی اگر میرے پاس آنا چاہتا ہے تو لے آؤ یعنی موت اور اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو میرے نبی کو مجبور نہ کرنا ما ماشیتا یوں فرمایا اللہ نے میرا نبی قیامت تک زندہ رہنا چاہے تو دنیا میں رہنے دو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل سے یہ بات سنی تو جبریل سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے چلو یا رہوں فرمایا حضرت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے فرمایا میں تم سے مشورہ پوچھ رہا ہوں آپ مجھے مشورہ دیجئے چلو یا رہوں تو جبریل نے فرمایا اگر میری رائے پوچھ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آپ چلیے اس لیے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لمشتاق فی لقائے کا اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ چلیے سارے آسمان آپ کے لیے سجائے گئے ہیں اور جنت آپ کے لیے سجا دی گئی ہے آپ چلیے فرمایا اچھا میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن جبریل تم اللہ کے پاس جاؤ اور یہ پوچھ کر آؤ کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا اس کو ہلاک تو نہیں کرے گا تو اس پر تو حالات تو نہیں بھیجے گا ان کے چہروں کو سور تو نہیں بنائے گا ان کے چہروں کو بندر تو نہیں بنائے گا جب اللہ کو پوچھ کر آؤ جبریل گئے واپس آئے فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ فرمایا میرے پیغمبر آپ سکون کے ساتھ آ جاؤ میں تمہاری امت کے چہروں کو مسخ نہیں کروں گا میں تمہاری امت کے چہروں کو سور اور بندر نہیں بناؤں گا میں تمہاری امت کو ایک دم سے ہلاک نہیں کروں گا جو نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کو یاد کر کے گیا اور یوں کہا کر گیا انی لفرت القم بخاری کی روایت ہے انی لفرت القم میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کروں وہ یوں کہہ کر گیا کہ جب تم قیامت میں میرے پاس آؤ گے تو مجھے عہدے کوثر پر مل لینا پھر میں تمہاری سفارش لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا اور سستے میں جا کر میری امت کی بخشش کی سفارش کروں گا اور فرمایا پل سراج کے قریب کھڑے رہ کر میں یوں کہوں گا اللہ سلم سلم اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے صحیح سلامت گزار دے میری امت کو صحیح سلامت گزار دے سارے نبی یوں کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی اور میں کہہ رہا ہوں گا امتی امتی امتی میری امت میری امت میری امت جس امت کے لیے وہ اتنا رویا اس امت کے پاس درود کا وقت نہیں ہے اس امت کے پاس درو شریف کے لیے وقت نہیں ہے اس امت کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے یہ امت پیسے کمانے میں پڑ گئی یہ امت حلال و حرام کے فرق کو ختم کر بیٹھی یہ امت زنا اور نکاح کے فرق کو ختم کر بیٹھی یہ امت جائز اور ناجائز کے فرق کو ختم کر بیٹھی یہ امت عبادت کو تباہ کر چکی معاشرت کو تباہ کر چکی اخلاق کو تباہ کر چکی معاملات کو بگاڑ چکی اور عقائد کو بگاڑ چکی اس امت نے سب کچھ اللہ کے نبی کے اعمال اور اخلاق کو متا دیا میرے نبی نے معاشرتی باب میں کیا بات فرمائی فرمایا اگر تیری بہن ہو اور تو اپنے بہن کو الوداع کہے نکاح کے موقع پر اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تو اس کو دعائیں دے کر روانہ کرے اور اس کی میراث اس کو ادا کر دے اس کی میراث اس کو ادا کر دے اور جب اس کا نکاح ہو تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بہن کو روانہ کریں دعائیں دے کر فرمایا اللہ اس کے مکان کو جنت میں میرے پڑوس میں بنائے گا سارے معاملات ہمارے بگڑ چکے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اچھے اخلاق پیدا کرو اچھے اخلاق پیدا کرو معاف کرنے والے بنو درگزر کرنے والے بنو اپنے سینے کو بڑے رکھو معاف کرو درگزر کرو اور اور چھوٹوں کو بھی معاف کرو بڑوں کو بھی معاف کرو بھائی میرا قصور ہو اور معاف کروں یہ کوئی کمال نہیں ہے میرا قصور نہیں ہے پھر بھی معاف کر دوں یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر سے پتھر کا جواب یہ کمال نہیں ہے پتھر کا جواب پھولوں سے دیا جائے پتھر کا جواب اچھی باتوں سے دیا جائے پتھر کا جواب اچھے اخلاق سے دیا جائے یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں پتھر کھا رہے اور پتھر بھی کہاں مارے مارخین نے لکھا ہے یہاں پتھر مارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتھر مارے خون بہ رہا ہے اور جب حضرت پتھر کھا کر بیٹھ جاتے تھے تو دشمن آتے تھے یہاں سے کھینچ کر پھر کھڑے کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے بے ہوش ہو گئے زید ابن حارثہ نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کا جواب حضرت نے پھول سے حضرت نے پتھر سے نہیں دیا دعاؤں سے دیا اللہ دے قومی اے اللہ مجھے نہیں جانتے اس لیے مار رہے ہیں اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما دے میرے بھائیوں میرے بھائیوں معاف کرنے والا دل رکھو درگزر کرنے والا دل رکھو اپنے دل کو برا کرو معاف کرو بہنوں کو معاف کرو بھائیوں کو معاف کرو بڑوں کو معاف کرو چھوتوں کو معاف کرو پڑوسیوں کو معاف کرو جن سے معاملات بگڑے ہیں انہیں معاف کر دو معاف کرو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے معاف کرو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو میراث ادا کرو حقوق اللہ بھی ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو نمازوں کو پابندی سے پڑھو روزہ رمضان کا پابندی سے رکھو زکات صحیح طور پر ادا کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو بڑوں کی تعظیم کرنے والے بنو بنو اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو ایک حدیث ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آئی بیان ختم کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی فرمایا اللہ یوں فرماتے میں نے بیان میں سنی فرمایا اللہ کا نبی یوں کہہ رہا ہے اے اے لوگو میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم اس لائق بن چکے ہوں گے کہ اب اللہ زمین کو فار کر تمہیں ختم کر دے زلزلوں سے تمہیں تباہ کر دیں آسمانوں سے تمہیں ہلاک کر دیں سیلاب بھیج کر تمہیں ختم کر دیں لیکن فرمایا کیوں نہیں بھیجے گا اللہ اس زمانے میں بھی عذاب فرمایا کن تم شابون کن تم شابون تم میں کچھ نوجوان ہوں گے جن کی جوانی کی عبادت اللہ کو پیاری ہوگی اور ان جوانوں کی عبادت پر اللہ عذاب کو روک دے گا فرمایا وفی وفیقم وفیقم وفی کم وفی کم اور تمہارے اندر کچھ برے ہوں گے کچھ برے ہوں گے وہ برے راتوں میں اٹھ کر اپنی بیماریوں کے باوجود علالت کے باوجود پریشانیوں کے باوجود اپنی کمر کو جھکا جھکا کر اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہوں گے ان بروں کی وجہ سے اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا اور تم میں کچھ بچے ہوں گے جو میرا قرآن پڑھ رہے ہوں گے ان بچوں کے قرآن کی وجہ سے اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا اور تمہارے وہ جانور ہوں گے ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا آج یہ آکیتن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم عذاب کے مستحق ہیں لیکن ان چار جماعتوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو روک دیا ہے ہم بھی نیک بنے ہم بھی نیک بنے جوان ہو یا برہا عورت ہو یا مرد سب اپنے آپ کو نیک بنائیں اللہ کو راضی کرنے والے بنو اللہ کو راضی کرنے والے بنو اللہ کو راضی کرنے والے بنو اس کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بنو ان کے نبی کے طریقوں کو اپناؤ خدا کی قسم وہ نبی ایسا ہے اگر وہ راضی ہو گیا تو آسمان والا راضی ہو جائے گا وہ اگر مدینے والا راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ نے اپنی رضامندی اپنا پیار اپنی محبت اپنا دلال اسی نبی کی اتباع میں چھپا رکھا ہے ان کن تم تو اللہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تم فتب نبی کی اتباع کرو یہ اللہ اللہ تمہیں پیار بھی دے گا وہ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اس مدینے والے کو راضی کرو مدینے والا راضی ہوگا دو چیزوں سے ایک اس پر کثرت سے درو شریف پڑھو اور ایک اس کے اخلاق کو اپناؤ اس کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دو اپنی زندگی میں جگہ دو لوگوں کے حقوق کو ادا کرو قرض لیا ہے ادا کرو قرض لیا ہے ادا کرو مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کرو اپنے معاملات کو صاف کرو وہ بے وقوف آدمی ہے کہ جس نے حرام کا کما کر جمع کیا وہ تو قبر میں پہنچا اور اس کی اولاد مزے اڑا رہی ہے اور باپ قبر میں پکڑا گیا ہے یہ بے وقوفی ہے ہماری کہ اولاد کے لیے حرام کمائے اور ہم اپنے آپ کو آزاد کے حوالے کریں حلال کھاؤ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی جوانی کو اللہ سے جوڑو لگاؤ اپنی جوانی کو عبادتوں سے نماز سے سجدوں میں اللہ کے سامنے رو اللہ والوں سے تعلق رکھو اللہ والوں سے بیت ہو جاؤ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو اپنی زندگی کو بنانے کی فکریں کرو گناہوں کو چھوڑو گناہوں کو چھوڑو اور اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو بشر ہے انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں فوراً توبہ کر لو اپنے رب کو مناؤ اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ مدرسوں میں بھیجو اللہ کے نبی کی تعلیم دو اور جو جوان ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کے دین کو آباد کرنے والے بنے فضا کو ہموار کرنے والے بنے اور اللہ کے دین کو دوسروں کے دلوں میں بٹھانے والے بنے اور اللہ کے نبی کی محبت دوسروں کے دلوں میں اجاگر کرنے والے بنے جب تک یہ فضائیں قائم نہیں ہوگی ہمارا ماحول نہیں بدل سکتا ہمارا ماحول نہیں بدل سکتا ہمیں چاہیے ماحول بدلنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے اس لیے میرے بھائیوں اخیر میں میں ایک ایک آپ سے بلوا لیتا ہوں اللہ سے توبہ کرو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بولو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو آج کی مجلس میں ہمیں معاف کر دے معافی مانگو اپنے اللہ سے ارے وہ رب تو ایسا ہے خدا پاک کی قسم تمہارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے برسوں راضی نہیں ہوتا تمہاری بہن راضی ہو جاتی ہے برسوں راضی نہیں ہوتی ارے بھائی ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگانا میری دہلیز پر بھی قدم نہ رکھنا تمہارا بھائی برسوں راضی نہیں ہوتا میرا رب دو آنسو کے قطروں میں راضی ہو جاتا ہے دو آنسو کے قطروں میں مناؤ اس رب کو اس رب کو مناؤ اس کو راضی کرو اس کے اس کے نبی کی زندگی پر آ جاؤ خدا اپنے دامن کو کھول کر ہمیں معاف کر دے گا اس نے حدیث میں صحیح طور پر بیان کیا تم ایک بالش آؤ گے میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آ جاؤں گا میں جانتا ہوں میرے بندو تم میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں لیکن جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے زکات کے لیے حج کے لیے معافی کے لیے لیے معاف کرنے کے لیے جب تم کھڑے ہوتے ہو فرمایا میں اپنی رحمت کو لے کر دور پڑتا ہوں اور یوں کہتا ہوں تو کھڑا تو ہو جا آگے اپنی رحمت سے میں تجھے دھام دوں گا اس رب کو مناؤ اس سے تعلق جوڑو اس کے نبی کی اتباع کرو اللہ اللہ جل شانو ہم تمام کو اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس ذات اقدس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے نبی پر اللہ کو درود و سلام نازل فرمائے اللہ جل شانو ہم اپنے نبی کے علوم اور فیوز سے آپ کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ محمد اجمعین درو شریف لیجیے اللہ سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و وسلم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله هم سبك غناهك مع فرما الله هم على قصور وصدر غزر فر الله بہت پاپی ہے بڑے ریاکار ہے بڑے گدار ہے بڑے لالائک تیری نعمتیں کھا کر بہت نا کی ہے اللہ تیری نعمتیں کھا کر بڑی نہ کی ہے بولا تو معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے تو ہمیں نہ دے اگر تو نے ہم کو دیکھ لیا تو ایک بھی معافی کے لائق نہیں ہوگا تو تیری شان رحمت کو دیکھ کر معاف کر دے شان کریمی کو دیکھ کر معاف کر دے شان غفوریت کو دیکھ کر معاف کر دے شان اکرم اکرمیت کو دیکھ کر معاف فرما دے اے اللہ تو تو بڑی شان والا ہے تو تو بڑی شان والا ہے تو تو بڑی رحمت والا ہے اے اللہ موسا علیہ السلام جب اے اللہ بارش کی دعا کرنے نکلے تو تو نے حکم اتارا اے موسا تو جس جماعت کو لے کر آیا ہے اس میں ایک بڑا شرابی کبابی ہے بڑا نالائک بندہ بندہ ہے اس کو نکال دو تب میں بارش کی دعا قبول کروں گا تھوڑی دیر ہوئی تو نے بارش برسا دی موسا نے پوچھا اے اللہ ابھی تو وہ نکلا نہیں اور کیسے تو نے نے نے بارش اتاری فرمایا میرے بندے معافی مانگ لی میں معاف کر دیا موسا نے کہا اللہ میری ملاقات تو کرا دے وہ کون بندہ ہے فرمایا اے موسا میں اس کو تیرے سامنے بھی ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں رب تو پسند بھی نہیں کرتا کبھی بھی تو نے اجلے کپڑے پہن پہنا کر ہمیں بہت عزت دی اللہ تو نے ہم کو بہت عزت سے نوازا تیرے نکم میں نہ شکر بندے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کو ادا نہیں فرمایا تیرے نبی سے وہ پیار نہ کیا تیرے نبی سے وہ محبت نہ کی ان کے طریقوں کو اپنایا نہیں اللہ تم معاف فرما دے اللہ تم معاف فرما دے اللہ تم معاف فرما دے اللہ تو درگزر فرما دے اللہ ایک فقیر مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر چلا گیا کسی نے بتایا مسجد ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے اس نے پیالہ توڑ دیا اور مسجد میں آ کر تج سے کہنے لگا اے اللہ میں مخلوق سے بیزار آ چکا ہوں اب تو میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں اللہ تو نے اس کی جولی بھر دی تھی ہم بھی ہم بھی مخلوق سے بیزار آ چکے ہیں تیرے در پر آ کر معافی مانگ رہے ہیں اللہ آپ ہماری جولی بھر دیجئے رحمتوں سے بھر دیجئے برکتوں سے بھر دیجئے عنایتوں سے بھر اب کو درگزر سے بھر دیجئے حلال روزی سے بھر دیجئے عفت و عصمت سے بھر دیجئے پاک دامنی سے بھر دیجئے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا صالح بنا متقی بنا اللہ اللہ ان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا ان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا ہمارے نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ماں باپ کی مغفرت فرما ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ ان کے ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما رب ہم ہوما کما رب بیان صغیرہ رب ہم ہوما کما رب بیان صغیرہ رب ہم ہوما کما رب بیان صغیرہ اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما سب کی بیٹیوں کے نکاح کا انتظام فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما غلط راستوں سے بیٹیوں کی بیٹوں کی حفاظت فرما اے اللہ عفت اور عصمت اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت و عقیدت عطا فرما آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات ضعیف روایتوں میں یوں سنا کہ تیرا نبی قیامت میں یوں کہے گا اے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے میں اپنی امت کا حساب لے لوں تو کہے گا نانا تیری امت کا حساب تو میں ہی لوں گا نبی تج سے پوچھ پوچھے گا کہ کیوں مجھے نہیں لینے دیتا ہے اللہ کہے گا تو یوں کہنے والا ہے اے نبی تیری امت کے گناہ میں تجھ پر بھی کھولنا نہیں چاہتا ہو تیری رحمتوں کا کیا کہنا اللہ تیری رحمتوں کا کیا کہنا ہم تیری رحمت کی بھیک ہم تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں اے رحمتوں والے رب تو ہمیں معاف فرما دے معاف فرما دے اللہ آج کی مجلس میں تو معافی کا اعلان کر دے اللہ کر دے نا ہم کو کہتے نا کہ جاؤ معاف کر دیا اللہ تو کہہ دے ہم کو کہ معاف کر دیا اللہ تو کہہ دینا نے معاف کر ہی دیا ہوگا لیکن پھر بھی ہم تجھ سے منت سماجت کر رہے اللہ تو معاف کر دے نا اللہ تو معاف کر دینا جب تو اللہ ہم تجھ سے معافی کی بیت مانگتے تو تو شاید یوں کہتا ہوگا دبدارو نہ نماز تو پڑھتے نہیں ہے میرے دین کے تو باغی ہے میرے نبی کی تو بغاوت کرتے صحیح ہے اللہ صحیح ہے ہمیں اقرار ہے اقرار ہے اللہ اقرار ہے اقرار ہے لیکن اے اللہ اے اللہ ماں ماں اپنے بچے کو جب وہ گندگی میں لٹ پٹ ہو جاتا ہے اس کو صاف کرتی ہے پھینک نہیں دیتی اللہ تو بھی ہم کو نہ پھینک ہمیں صاف کر دے اللہ ہمیں صاف کر دے ہمیں صاف کر دے اپنی رحمت کی آگوش میں لے لے اپنی رحمت کی آگوش میں لے لے اپنی رحمت کی اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما بروں کے بڑھاپے کو قبول فرما بچوں کے بچپنے کو قبول فرما اللہ اس علاقے کو بدعت و شرکات سے پاک فرما دے اللہ تیری توحید کو عام فرما دے تیری توحید کو عام فرما دے سب کو تیرے تیرے تیری مرضی پر چلنے والے بنا دے تیرے حبیب کی مرضیات پر چلنے والے بنا دے تیرے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بنا دے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس میں جو تیرے مخلص ہو جس کی امین تجھے پیاری ہو اس کی امین کے ساتھ ہم سب کی امینوں کو بھی قبول فرما امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وصحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین